تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہدا باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنی اس دن کو پائیں جس کا ان سے ودا ہے